تمہیں ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فوائد حاصل کرنے کا حق ہے پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے